حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گہن لگا تو آپ دو دو رکاتے پڑھنے لگے اور سورج کے متعلق بھی دریاف فرماتے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ صاف ہو گیا سننے ابو تابود حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ترانوے